إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده الله الله فلا فلا له له هادي وأشهد وأشهد أن أن لا إله إلا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مپ واحٹ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 آج خود گہ کا موضوع ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی وصیتیں اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام نے ہمیں دو طرح کی تعلیم دی ہے ایک تو آپ نے نارمل تعلیم دے دی کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے جو عام احادیث ہیں اور بہت ساری تعلیم آپ نے وصیت کے ذریعے کی ہے وسیعت کہا جاتا ہے کسی چیز کے کرنے یا کسی چیز سے بچنے کی بڑی تاکیب کے ساتھ بہت ہی تاکیب کے ساتھ اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے وصیت نبی علیہ السلام علیمت میں زندگی میں ہم امتیوں کو بہت ساری چیزوں کو وصیت کی ہے ان میں سے چند وصیتوں کا تذکرہ آپ کے خطے میں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے پہلی چیز ہے میرے بھائی تقوی اللہ کی وصیت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر قبر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا جتنی امتیں آج تک دنیا میں گزری ہیں ان کو اور اے مسلمان تم کو سب کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی وصیت کیا تھا نبی علیہ الصلاۃ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یمن کی طرف گورنر بن کر کے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو پہلی نصیحت کی اے معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ ہے سما کنتا جہاں بھی رہنا جس جگہ بھی رہنا جس حالت جس وقت میں رہنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقبہ اختیار کرنا اللہ رب العالمین کے در اور خوف سے برائیوں سے بچنا اور نیک کا کرتے رہنا یہ میرے بھائی تقوا کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اپنی امتیوں کو ہمیشہ تقوا کی وصیت کیا کرتے تھے ارے سب تقو اللہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں ارب یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں آپ فرما میں ابھی کرے تقوی فی الحر اشک الشی اب ابو سعید اپنے اوپر تقوا کو لازم کرو اللہ رب العالمین کا تقوا پکڑ لو اختیار کر لو سعی الحر اشک الر پورے اسلام کا دار و مدار تقل اللہ کا ہے نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تقوا طلب کرو اللہ اصل الہدا تل ہودا وقا وہاں اسی طرح سے صحیح مسلم کی دوسری روایت آپ دعا سکھلاتے اللہ شکرا کے اللہ تخواہ وہ تکوا آ جائے اللہ رب العالمین قرآن میں اور نبی سامنے رہا میں نے اللہ کی اتنی کثرت سے اس لیے کیا کہ تقوی ہی تمام چیزوں کی بنیاد ہے انسان کے اگر تقوی آ جائے اور دنیا کی ساری مشکلات اس کی حل ہو جایا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور ایک بات یاد رکھیے گا یہ تقوی اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اللہ تعالی سے حیا نہ کرے اللہ تعالیٰ سے شرمندگی نہ کرے انسان بڑا سے بڑا ایک انسان ہاں، بہت غلط کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی اپنے بڑے کو دیکھتا ہے تو اس کی حیا سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا غلط کام نہیں کرتا اسی لیے نبی رہے میں نے ساتھ بنایا اس صحابی کو وصیت کرتے ہوئے اس کما اس تحیے من اللہ اسی کام کا صحیح من اللہ کما من قوم کا اللہ کے بندے میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تارا سے ہرا کر جیسے اپنے قوم کے بڑے بزرگوں سے تو ہرا کرتا ہے انسان اپنے بڑوں کے سامنے بہت ساری حرکتوں سے باہر رہتا ہے کیوں بڑوں کی بے ادبی ہوگی رب العالمین سے بڑا کام ہے کہ گناہ کر کے انسان اس کی بے ادبی کرے اس لیے میں یہ یہی نے ساتھ روایا اگر تمہیں اپنے میں تقوا پیدا کرنا ہے تو اپنے بڑوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ رہتا ہے اس سے سیکھ لو اپنے بڑوں سے ہرا کرتے ہوں ان کا ادب کرتے ہوں ان کے خلاف کوئی غلط حرکت کرنے سامنے تیار نہیں ہوتے جب اپنے بڑوں کے سامنے تم کوئی حرکت نہیں کرتے تو رب العالمین سب سے بڑا ہے اس کے سے تمہارے ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے کوئی چیز تمہاری اس سے مکی نہیں اس کے پیسے ناپرمانی کرتے ہو بے ادبی کرتے ہو آپ نے بڑی عجیب مثال بھی فرمایا اپنے بڑوں سے جو ہیا کرتے ہو اس سے اطرف سے ہیا کرنا اور پکڑا سیکھ لو نمبر دو نبی علیہ سراب اسلام جو بڑی تاثیف کیا کرتے تھے وسیعت کی یہ ہے میرے بھائی انسان کو نفس امارہ اللہ نے دیا ہے شیطان اس کے اوپر مسلط ہے اگر نفس امارہ یا شیطان انسان سے کبھی گناہ کروا دے برائی کروا دے تو سب سے بڑا عمل یہ ہوتا ہے رب کے سامنے معذرت کرے آج کسی انسان یا کسی گڑے کے سامنے یا انسان سے کسی کے مطابق کچھ غلطی ہو جاتی ہے پچاس متا ساری ساری بولتا رہتا ہے ذرا سوچو آپ رات مسجد سے نکل رہے ہیں غلطی سے آپ نے آدمی کو دھکا دے دیا تو گھر کر کے دیکھا بھائی ساری معاف کر اللہ اکبر ایک انسان کے سامنے گستاخل کیا اور اس سے فوراً معافی مانگ لیتے ہو اپنے خالق اور مالک کی زندگی بھر فرمانی کرتے ہو کبھی اس سے تم معذرت نہ کرو کتنی بے حیائی بے شرمی کی بات ہے اسی لیے انسان کو میں یہ راستہ میں تاکہ کیا کہ ہمیشہ برا سارے سے کام کبھی برائی کرا دے تو فوراً طور سے فار کرنا اللہ رسول نے ساتھ بنایا حضرت بہار میں زبر کو وصیت کرتے ہوئے ماما آگے کا مین عمل ہے عمل ماما آگے کا مین سوئی جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے فواہد اس سے اسی تو فوراً اس کے بعد توبہ کروں گا نبی علیہ اس طرح اسلامی مشہور صحابی ابو بے بساری رضی اللہ تعالان ہو کو جب ایک احمد وسیعت کر رہے بات نے فرمانا یا آباد وہی جا ابھی تو سیدن ساتھ میں ہاں حسن اتن تم ہو ہاں اے اگر کبھی تم سے کوئی گنا ہو جائے اور برائی ہو جائے تو فوری طور پر اس کے بدلے توبہ کرنا اور کوئی نیک کام کر دینا تاکہ توبہ اور نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نام آمار سے مٹا کر کے ختم کر دے انسان کو چاہیے کہ کسی استفار کیا کرے اور اگر کبھی اس سے شیطان گناہ کروا دیتا ہے تو فوری طور پر توبہ استفار کرے رب کے سامنے اور رب کے سامنے معذرت کرے اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے جتنا خوش ہوتا ہے اتنا کسی عمل سے تو خوش نہیں ہوتا چنا کر یاد رسول نے ساتھ بنایا اے لوگو معلوم ہے تمہارا رب اگر تم سے غلطی ہو جائے اور تم توبہ کرو تو تمہارا رب کتنا خوش ہوتا ہے معلوم ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آگے فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا تھا اوٹنی سے سفر سوار ہے اونٹنی پر سوار سفر کر رہا ہے اونٹنی ہی پر پانی اور کھانا اپنا بستر سارا سامان زندگی رکھا ہوا ہے چلتے چلتے تھک گیا تھا دھوپ کا موسم تھا گرمی بڑی شدت کی تھی ایک طرف اس اسے سوچا درخت کے نیچے لیٹ کر کے آرام کر لو اور آج لیٹنے کے لیے جب آرام کرنے کے لیے دیکھا تو اونٹنی کو باندھنا بھول گیا اونٹنی میں سے کھلی چھوڑ گئی تو سو گیا اور اونٹنی دیکھی کہ میں تو کھلی ہوئی ہوں سارا سامان لے کر کے شراب چلی گئی ہر انسان کی جب نیچ کھلی تو ہے وہ اتنی گائے ہے اب پانی سے کنسنا ہی پیاس سے مرے بھوک سے مرے سواری سے مرے ہر ایک سے انسان مجبور ہو گیا اللہ فرماتے ہیں دریا کر گیا کہیں اٹنی نہ ملی چاروں طرف آدھا کر کے اونٹنی تلاشا لیکن اونٹنی کا پتا نہ چلا تو مرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے آ کر کے لیٹ گیا کہ چہرہ میں مرنے کے بجائے اب تو موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اسی درخت کے نیچے لیٹ کر کے مر جاؤ مرنے کے لیے بیٹا نیند لگی اور تھوڑی دیر کے بعد بھی کھلی تو اس کی اونٹنی پورے اس کے سارے سامان کے ساتھ سامنے کھڑی تھی دوبارہ زندگی نیچے ہی بڑا خوش ہوا اور کہتا ہے اللہ خوش ہو اسے تو پتا نہیں کہ خوشی سے اس کے زبان کو جان کر رہا ہے اس نے کہا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے خوشی سے کہنا اس کو کہنا کہے گا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا میں بھی اتنا خوش تھا اس کو پتہ نہ کیا سے دے رہا ہے اللہ میں تیرا خدا ہوں رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے نہ میرے بندہ سامنے خوش ہو گیا اسے پتا نہیں کہ زبان سے کیا ادا کرا لمبا ہو رہو ہیارا ان شاید جتنا اتنی پانے کے بعد خوش ہوا اس سے لاکھوں گنا دادا خوش کرتا ہوتا ہے جب کوئی گنہدار دار بندہ اس کے سامنے پیدا کرنے لگتا ہے میرے پیدا کرو نمبر تین اللہ کے نبی نے جس کی وصیت کیا ہے اور سردار ابھی اللہ تعالیٰ ہو کی وصیت حدیث بڑی طویل ہے آئے ساتھ حضرت ہیں کہتے یا رسول اللہ آپ نے کچھ وصیت کہیں آپ نے چند چیزوں کی وصیت کی ان نے فرمایا سنا تم بکو بند منتا ابدی بات خبر واضح صحیح فروغ نماز کو کدم نہیں چھوڑا کبھی فروغ نماز کو ایک وقت کی فروغ نماز کبھی طرح نہیں کرنا چھوڑ اللہ سے کہنا ہیں جس انسان نے ایک وقت کی فرض کی نماز ہر نماز طرف کر دیا میں داخل اور ہو گیا میرے بھائیو ہمارے ان مسلمان بھائیوں سے ہم پوچھتے ہیں جو آج جمعے کی نماز کہیں گے اگلے جمعے لے دنیا کا سارا کام کرتا ہے بجلی کمال ایک دن ہی کھانا پینا ایک دن طرف نہیں کرتا فلم دیکھنا ایک دن نہیں چھوڑتا دنیا کے سارے کام کرتا ہے لیکن اسلام اس خالی نے ہمیں پیدا کیا اس کے بنایا تو ہمیں تعلیم انسان نہیں نکالتا اور کتنا بڑا سر ہم کر رہی ہے آپ وسیعت کرتے ہیں نا کتروکھنڈ سناتم پورا اپنے من ہو من سرا کا سرا تم وہ خبردار ایک وقت کی بھی فرد نماز ادا نہیں کرنا تو جس نے کٹے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا مانا اللہ ہم سب کو کفر سے بچائی نمبر چار نبی بڑی رہی سلا بڑی وسیعت ایک مطلب سرندر محاجا وغیرہ کی روایت اللہ رسی کا پکڑ کے باہر ہوئی سامنے سے معاشرے میں چبل آ رہے تھے سارے دنیا کا سب سے بڑا آم جس کے مطابق اللہ نے ساتھ قیامت کے دن حسرے سے میدان میں آنے بڑے اس کے زمانے سے لے کر کے آخری دنیا تک سارے علما کے حسرے سے میدان میں آئے گے تو ہمارے اس تاجر معاذ میں جڑے اللہ پارا اس تاجر کے پاس ٹکرا کر کے اس کو سامنے بیٹھائے گا یہ معاذ نے جب رہے تیار رہے اللہ رسی سے مجھے ہو گئی کہنے کے بعد رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اللہ اکبر اثر یا یا رسول اللہ کا اللہ کی قسم اس کائنات میں زمین کے نیچے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر محبوب میرے نصیب کوئی نہیں ہے اللہ سے نے سنایا وہاں اللہ اللہ کے قسم میں ہی اس سے بڑی محبت کرتا ہوں یہ نیاس اس جبل کے لیے بڑی قبیلت کا مقام تھا کہتے ہیں رہے سن میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں آپ نے سمجھا ہے میں بھی تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اسی لیے میں تجھے ایک دعا سلا دیتا اللہ اکبر محبت کس کی نبی نے پسند دعا کی سلا رکھے یا رسول اللہ آر فرما یا محمد خبر کا محبت اللہ میں پورے سرا تم مکتوب محمد میں محبت ہم سے کرتا ہے اور میں سے محبت کرتا ہوں تو میں تمہیں دعا سکھلا دیتا ہوں تو مرتے دل تک کے لیے میری محبت کو اللہ مضبوط بنا دے گا کیا چیز ہے ان وطن جب بھی نماز ہو کر کے سائی گھیرا سلام پھیرنا کہنا اللہ عیمی کرے کا اللہ اکبر کبھی ہم نے سوچا کتنی بڑی سے ہم ہوتے ہیں اللہ کری ارادہ وہ شکر کر وہ حسن عبادت ہے اے حد کے سلحے میں دعا کو کبھی ترک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی توفیق فیوری فرمائے لیکن وہی بات آئے گی پھر جو ہفتے بھر نماز نہیں پڑھیں گے سال بھر نہیں پڑھیں گے اتنی بڑی نعمت سے بھی وہ محروم ہی رہتے ہیں اب نمبر پانچ طرح کام لے سے اس کی وقت کیا بڑی ہے اب ایسا کمایا کہ انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ جیسے اچھا معاملہ رکھتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ اپنے معاملات کو خوب اچھا رکھتا ہے اچھے اخلاق اچھے کامیاب کرے آسان ساتھ آج اے اے ہر وسیعت کرتا ہوں وہ خیر سب خواہ تم حسن جب بھی دنیا میں کسی کا سامنا ہو کسی سے معاملہ کرنا اور اس سے ملاقات ہو ہمیشہ خراب ہنسنا کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان وسیعتوں کا عمل کرنے والا اپنا ہے یاد رکھنے اور غیر تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اپنے کو لہٰذا وہ آج تک پھر اللہ عامن کل دن بھی وہاں تو ہو گئی الحمد للہ وقفا سلام عباد الدین اصطفیٰ اما بھا نمبر نمبر چھ اللہ کا قرآن اور نبی حساسوں نے وسیعت کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انسان ابھی ہم نے انسان کو وسیعت کیا خبردار اپنے والدین کو کبھی تنگ نہیں کرنا اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کا رویہ رکھنا حضرت ابو دردار رضی اللہ تارا بھاؤ اور اللہ آباد میں وسیعت کریں آپ نے باتوں کی وسیعت کیا ان میں ایک بڑی وسیعت یہ تھی اللہ کے رسول نے ساتھ نمانا خبردار خبردار وہ آتے والدین کا ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا واہ اکبر اپنے کا اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا دوست والدین کے بعد فرما بداری اللہ تعالب والدین حسانہ نمبر چھ سات نبی حسر کام نے ساتھ کمایا سیلے رہیں گی ارے ابو دے بھائی رضی اللہ تعالیٰ آتے یا رسول اللہ ہمیں وسیعت کریں آپ فرماتا ہوں ساری خریدی بے سمئی ہمارے خلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سات بات میں سات باتوں کی وصیت کی اس میں کیا تھا وہ ان رشتے دار کتنا بھی ہمارے ساتھ ظلم کرے لیکن ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلے رہنی کرے رشتے داروں کے ساتھ سلے رہنی یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ رسول نے ساتھ کمایا میں رشتے سے مل موسی اے لوگوں برابر برابر کا معاملہ کرنا یہ سنے رہنی نہیں ہے ایسے سنے رہنی ہے کڑوسی نلواں پہ کٹا وہ وسلحا ستا کٹا نم کٹا اگلی گھر یا اے اگلے جن میں کہا جو رشتے دار تم کو کاٹتے ہیں کس سے کنارا کشی اختیار کرتے ہیں خبردار ان کے برائی کے جواب برائی سے نہیں دینا بلکہ ان کے ساتھ ان احتاروں سے روک کرنا و سلام نے ہر مرد کو ہر ہر انسان کو اپنی بیوی اپنی سونا اپنی وائف کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا فرمایا اس پہ خیرا یہ حضرت الوداع کے موقع فرما رہے ہیں اے دنیا کے آئیے حاضروں ہم تمہیں وسیعت کرتے ہیں اس توسیع النساء خیرا اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنا بیویوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرنا اور آج ہننا بیویوں کے ساتھ خوب اچھی سے اچھی زندگی گزارنا بڑے بد وقت وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ ساتھی کیا کرتے ہیں آپ نے ساتھ ہمارا اے لوگو خیار کم خیار کم لے اہ بھی خیار کم لے اہ بھی میں تمہیں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اور تم بے ویم انسان سب سے اچھا ہوگا تو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا نمبر آٹھ نمبر نو اللہ لاہور پڑوسیوں کے ساتھ اور اللہ تعالی اللہ کی فرما دو سی کن چار اے رو پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا سلوک کرنا پڑوسیوں کے ساتھ ہر تمہیں حکم سلوک کی حکم ایسی کرتے ہیں آپ نے ساتھ کمایا جا رہا ہے جبر عید جبر عید ہمیں پناہ وسیعت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں جہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو جبر امین ایک دن آئی اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پڑوسی کا بھی وراثت میں اتنا حصہ ہوا کرتا ہے اللہ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے کے فرمائے جب میرے سمائے میں ساتھ بناتے ہیں ہنسے میدان میں آدمی جب کھڑا ہوگا تو چار آدمیوں کے سامنے آگے پیچھے بائیں بائیں چار ہوں گے اللہ تعالیٰ چاروں سے پوچھے گا اس سے پوچھتا ہے یہ چاروں کون جانتے ہیں اللہ جانتا ہوں یہ سامنے والا پڑوسی ہے یہ پیچھے والا پڑوسی ہے یہ بائیں والا پڑوسی ہے والا پڑوسی ہے اللہ تعالیٰ پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں یہ تمہارا پڑوسی ہے تم لوگوں نے اس کو کیسے پایا چاروں کہتے ہیں اللہ ہم نے بہت اچھا انسان پایا دعا کرو سب سے پڑوسی صحیح کر رہی کہ چاروں پڑوسیوں نے سامنے والا پیچھے والا دائیں کی شہادت دی اللہ نے ساتھ مایا جاؤ چاروں پڑوسیوں کی گواہی کو قبول کر کے میں نے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت ہی داخل کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا پڑوسی نہیں فرمائے نمبر دس میرے بھائی اپنی زبان کی اپنے ہاتھ کے بادشاہ کے بادشاہ بھی آئے رسول اللہ آپ جو کریں آپ ہاں نے فرمایا اچھا اپنی ہاتھ زبان کی حفاظت کر سکتے ہو غارت سے اپنے زبان کی حفاظت نہ کرے تو کس کام کا ہے آپ نے فرمایا اچھا اپنے ہاتھ سے حفاظت کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے حفاظت نہ کرتا تو ہم سے نکمبا انسان کون ہوگا اللہ سے میں ساتھ مایا میرے بھائی ارے زبان کی حفاظت کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے اللہ معروف ہمیشہ زبان سے اچھی بات کرنا میرا اور ان ہاتھوں کو لمبا کرنا تو ہمیشہ خیر کے لیے نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ان سے توسیع میں سے فرمائے یہ بہت ساری وصیتیں ہیں اور آپ کی ایک وصیت اے ہے میں میرے بڑی تاثیر کیا کرتے تھے ارفا کے روزے کے بارے میں ارفا کے روزے کا کر رکھنا آپ نے ساتھ کمایا کس نے یوم ارفا کا ایک رکھا اللہ اس کے دو سال کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اس لیے لوگ اردو کو آ رہا ہے ہم نے ہر انسان کو چاہیے کہ اس روزے کا اہتمام کریں اس روزے کو رکھیں جی ہم تمام ساتھیوں کو اپنی نبی کے وصیتوں کو عمل کرنے والا بنا جی ہم ایسے ہر مسلمان کو نیک سالے متقی پرہیزگار بنا ہم سب کو تقوا نصیب فرما اللہ جو ہم نے سنا ہے پیڑ پہنچانے والا بنائے رب العالمی ہم جس موتے میں رہتے ہیں وہاں کے رہی دورہ سے خریدا اور ان کے آمان و انسار کے اللہ تعالیٰ مدد فرما ہر ہر طرح مصیبت سے محفوظ رکھ لے اب ہر آدمی جس شہر میں رہتے ہیں خاص کر وہاں کے حاصل شیخار کا سنی ہر بہن بہا کو ہر بنا ہر مصیبت ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے اور ہر ان حالات سے وہ کام ہے جس میں تیری رضا ہو امت کی بھلا ہو تو وطن کی خیر ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے کو روک لے جس میں آپ کا اور جس میں آپ کی ناراضگی اور وطن کا نقصان اور امت کا اثر ہو اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اور اس کے اشتہادی فوجی پورے تحریک جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پتھام میں بینا نصیب فرما اللہ میں شہید ہو رہے ہیں پورے شہادت نصیب فرما اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں سارے مسلمان ملکوں کو امن امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں ان مسلمانوں کی عزت عصمت اس جان عزت نیل کے اللہ تعالیٰ حفاظت کروا اللہ امت فلم نمن امید مسلم نمن مسلمان علادم ان سب ذي سال وينهى عن سا والمنكر کا لال لعلكم تذكرون اللہ اکبر